مظلوم حسینا مظلوم حسینا لاچار ہوسینا لاچار ہوسینا شب شب شب شب خدا کے آخری اور چہیتے رسول کی گود میں پل کر علی ابن ابی طالب اس طرح پروان چڑھے کہ علی کو اپنے انفاس سے بوئے محمد آنے لگی علم و یقین عدالت و شجاعت علی سے پہچانی گئی پھر علی کو اس کی پرواہ نہ رہی کہ موت ان پر جاگرے یا یہ موت پر اے ممبرے ہم کے شیریں سگن فتی اے ایوان عدل کے دیداور قاضی تجھ پر کائنات کے حسینیوں کا سلام نگاہ اٹھاؤ حسینیوں علی کے سورما بیٹے محمد کے لہو لہان نواتے حسین کی جانب ایک دن میں بہتر لاشیں اٹھا رہا ہے جس کے لبوں کی خشکی دیکھ کر پرات کی بوجھیں آپ آپ ہیں گھر کے تمام چراغ بجھائے جا رہے ہیں مگر حسین ایوان حق کے چراغ چلا رہا ہے نگاہ اٹھاؤ حسینیوں وہ موت کہ جس کے تصور سے سورما کاپے جب حسین کے سامنے آئی تو انداز علی حسین اس طرح مسکرائے کہ موت کی نفس ساکت ہو گئی اور پیشانی سے لہو جاری ہوا اے دریائے سے آب حیات پینے والے حسین اے بگڑے طوفان کو اپنے سفینے میں ڈبونے والے حسین اے حریم شہادت کے بلند ترین مینار اے سبات ان کے پروردگار کائنات میں تیرا حسینی چراغ چل رہا ہے اور اس روشنی میں تیرے حسینی اجل چاہتے ہیں تو تیری طرح اور جینا چاہتے ہیں تو علی کی طرح نگاہ اٹھاؤ حسینیوں ایک اختیار شہرے بہتر ہو گئے روشن اندھیرا خود پریشان ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے حسینیوں یہ تم پہ ہو گیا لازم جو تم حسینی ہو اجل حسین کی صورت علی کی طرح اجل حسین کی صورت علی کی طرح حسینی ہو یہ تم پہ ہو گیا لازم جو تم حسینی ہو اجل حسین کی سورج جیو علی کی طرح اجل حسین کی سورج جیو علی کی طرح حسینی یہ تمہیں کربلا بتاتی ہے جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے قدم قدم پہ اجم سے فریب کھاتی ہے پھر ایسی قوم کی قسمت میں بے سب آتی ہے حسینیوں کرو جو پیروی تو پیروی کی طرح اجل حسین کی سورج جیو علی کی طرح اجل حسین کی سورج جیو علی کی طرح کوئی حسینی کبھی موت سے نہیں ڈرتا علی کا نام کبھی بے سکون نہیں کرتا علی کے بدھ کا جو زخم ہے نہیں بھرتا علی کا ماننے والا کبھی نہیں مرتا حسینی ہو جو ان پہ مرتا ہے وہ ہے شہید ہی کی طرح اجل حسین کی صورت کی او علی کی طرح اجل حسین کی علی کی طرح کے بچوں کو جو موت سے ڈراتا ہے وہ اپنی فکر نجس سے فریب کھاتا ہے علی کی راہ سے جو بھی قدم ہٹاتا ہے نبی کا بیٹا بھی طوفان میں ڈوب جاتا ہے حسینیوں نبی کے بیٹے اگر ہو رہو نبی کی طرح اجل حسین کی صورت کی ہو علی کی طرح اجل حسین کی صورت کی ہو علی کی طرح علی کے جینے کا انداز کیا نرالا ہے علی نے موت کو بھی رقص دے کے پالا ہے خدا کے گھر میں شہادت بڑا حوالہ ہے علی نے موت کو بھی مشکلوں میں ڈالا ہے حسینیوں حسن حسین بھی زندہ رہے انہی کی طرح اجل حسین کی جیو علی کی طرح اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح جو حق پرست ہیں وہ سب غلام حیدر ہیں نظر میں بدر و احد کے تمام منظر ہیں جو حق پرست نہیں بزدلان خیبر ہے جو حق پرست ہیں ان کے جلے ہوئے گھر حسینیوں حسینی ہو شور ضرورت ہے کمبری کی طرح اجل حسین کی جیو علی کی طرح اجل حسین کی جیو علی کی طرح انہیں کے در پہ اجل آ کے ہو گئی مجبور موت کا بنتا ہے ان کے گھر منشور انہی کے لال بناتے ہیں صبر کا دستور منافقت ہے ہمیشہ در حسین سے دور حسینیوں حقوق رکھتے سارے یہ داوری کی طرح اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح غلامی کی دے دے تو فلد مل جائے یہ مسکرائے تو مرجھایا پھول کھل جائے زمین تو بہت دیکھے پلک بھی ہل جائے یہاں سے مانگنے دھڑکن نبی کا دل جائے حسینی کریم کر یہاں رب اکبری کی طرح اجل حسین کی سورت او علی کی طرح اجل حسین کی علی کی طرح علی سے زندگی قاتل علی کا کیا چھیننے کہ جام شیری جسے دست ہے سے ملے علی نے نیند سے بیدار کر دیا ہو جسے علی سے زندگی وہ چھینتا بھلا کیسے حسینی او اجل پہ کون گرا دہر میں علی کی طرح اجل حسین کی سورج کی طرح اجل حسین کی سورج کی طرح یہ کون جاتا ہے مرنے لہو لہو ہے بدن فرق کے دوش پہ سورج کی جا رہی ہے کرن جلال کہتا ہے یہ شخص تو ہے موشکن تڑپ رہی ہے خیمہ پہ یہ کس کی بہن حسینی ہو یہ کائنات جراسی ہے سرسری کی طرح اجل حسین کی سورت کی علی کی طرح حجل حسین کی کی علی کی طرح کس کے حلق پہ رک رک کے تیز چلتی ہے حیات روتی ہے اور موت ہاتھ ملتی ہے زمین گرم سے ایک آگ سی نکلتی ہے یہ کس کی ماں ہے جو گرتی ہے اور سنبھلتی ہے حسینیوں یہ کائنات پہ چلتی ہے کیا چھری کی طرح اگر حسین کی سورج جیو علی کی طرح اگر حسین کی سورج جی علی کی طرح بیا تو موت کا یہ فلسفہ دیا کس نے اجل کا جان خدا کے لیے دیا کس نے یہ مرحلہ تھا کٹن سے مگر کیا کس نے ریحان آزمی مر کے بتا دیا کس نے حسینیوں بہتر حسین ہی کی طرح اجل حسین کی جیو علی کی طرح اجل حسین کی جیو علی کی طرح حسین یہ تم پہ ہو ہونا جو حسینی ہو اجل حسین کی جیو علی کی طرح اجل حسین کی جیو علی کی طرح اجل حسین کی جیو علی کی طرح اجل حسین کی سورج